مذہبی مظالم روم اور ایران کے درمیان سیاسی اختلاف کے ساتھ مذہبی اختلاف بھی تھا مجوسی ایران اور مسیحی روم میں جب کبھی لڑائی ہوتی اور ایک کو دوسرے کے ملک میں گھسنے کا موقع ملتا تو اس کے مذہب کو سب سے زیادہ ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا جاتا تھا قباد کے زمانے پانچ سو ایک عیسوی سے لے کر پانچ سو اکتیس عیسوی میں جب حکومت ایران کے اشارے سے ہیرا کے بادشاہ منظر نے شام پر چڑھائی کی تو اس نے انتاکیہ میں چار سو راہبات کو پکڑ کر عزا کے بت پر بھینٹ چڑھا دیا خسرو پرویز نے جب پیسرے ماریس کا بدلہ لینے کے بہانے سے سلطنت روم کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اپنے حدود مملکت میں مسیحیوں کے کلیسا مسمار کرا دیے نظر کے اموال لوٹ لیے اور صلیب پرستوں کو آتش پرستی پر مجبور کیا چھ سو پندرہ عیسوی میں جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے بطریق اعظم ذکریہ کو گرفتار کر لیا اصلی صلیب کو جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ چڑھائے گئے تھے چھین لیا سینٹ ہیلینا اور قسطنطین کے عظیم الشان کنیسوں کو آگ لگا دی تین سو سال جمع شدہ مذہبی یادگاروں اور نظر و نیاز کی قیمتی چیزوں کو لوٹ لیا اور نوے ہزار عیسائیوں کو قتل و اسیر کیا اس کے جواب میں جب ہرقل نے شمال کی جانب سے ایران پر حملہ کیا تو مجوسیوں کے آتش قدوں کو برباد کرا دیا زرتشت کے وطن ارمیہ کو پیوند خاک کر دیا اور مجوسی مذہب کی توہین اور تزلیل میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی رومیوں کی دشمنی میں خود ایران کی مسیحی ریایہ پر انتہائی سختیاں کی جاتی تھیں رومی سلطنت کے مسیحی مذہب اختیار کرنے سے پہلے تک ایران کے مسیحی معمون اور محفوظ تھے مگر قسطنطین کے بپتسمہ لیتے ہی ایران کا رویہ اپنی مسیحی ریایہ کے ساتھ بدل گیا تین سو انتالیس عیسوی میں شاپور ذوال نے بشپ مارشی مون اور ایک سو پانچ دوسرے پادریوں کو قتل اور بہت سے مسیحی کنیسوں اور سوماؤں کو منہدم کرا دیا اس کے بعد چالیس سال تک مسیحیوں پر انتہا درجے کی سختیاں جاری رہیں بہرام نے فرقہ مانویہ کو مٹانے کے لیے جو شدید کارروائیاں کیں وہ سب سے زیادہ ہولناک تھیں مانی نے جب زرتشت کے مذہب کو چھوڑ کر اپنا الگ مذہب ایجاد کیا اور کثرت سے لوگ اس کے معتقد بننے لگے تو بحرام نے جدید مذہب کے پیروؤں کو پکڑ پکڑ کر قتل کرانا شروع کر دیا اور خود مانی کو گرفتار کر کے قتل کرایا اس کی کھال کھچوا کر اس میں بھس بھروایا اور اس کو جندی صابور کے دروازے پر لٹکوا دیا یہ دروازہ عرصے تک باب مانی کے نام سے موسوم رہا